بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ تعالیٰ کا نانال جڑو بے بہا مہربان مجرے مالوئے سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم جڑی چیز اسمانہ میں تجڑی زمین میں ساری اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں تو وہ غالب ہے حکمت آلو ہے یا ایوہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون اے ایمان نالیو تم واغل کیوں کہیں جڑی کے تم کرتا نہیں کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون انہوں لوکاں نال محبت کرے جڑا اس کا رستہ ماں اس طرح صف بنا گئے جنگ کریں جس طرح جے وہ سیسو گال گئے بنائی ہوئی کند میں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لا يهدي القوم تو یاد کرو جس ویلے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نہ کیوں تھو اے میری قوم کے لوگو تم میں آلہ کے تونا چنگی طرح پتو ہے جو ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف تھارا در رسول بن گیا آیا ہوں پھر جدو لوگ ڈنگا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے انہوں دل ہی ڈنگا کر چھوڑیا تے اللہ تعالی نافرمان لوکاں نوں ہدایت نہیں دیتو وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين یاد کرو جس مریم کا پوت عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں اے بنی اسرائیل ہوں اللہ کی طرف ہوں تھارا کولا رسول بن گئے ہوں اس کتاب تورات کی جڑی میرا تے پہلا نازل ہوئی ہے تصدیق کروں تو ہوں ایک رسول کی خوشخبری دیوں جڑا میرا تے بعد آویں گا جن وہ نام مبارک احمد ہے پھر جد وہ ان کول واضح دلیل لے آیا وہ بولیا یہ تو صاف جادو ہے وَمَنْ اغنم من من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين اس نے بڑو ظالم کون بے گو جڑو پلہ تے بنا گئے اللہ تعالیٰ ور کور لاوے حالانکہ وہ دین اسلام در بڑھائے ہو جائے تے اللہ تعالیٰ اسا ظالم لوکوں نے ہدایت نہیں دیتو يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره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 رسول صلی اللہ علیہ وسلم ور ایمان لیاؤ تو اللہ تعالی کا رستہ میں اپنو مال تے اپنی جان لاوے جہاد کرو جے کر تم جانے تاں یہ تھارا وقت بہت ہی بہتر ہے يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وہ تھارا گناہ معاف کر دے گو تو تونا اسا باغا میں داخل کرے گو جنہ کے ہیٹس نہر بغتی میں گی تو اسا کاری کاری کا کراما ہاں، جڑا صدا رین آلا باغا میں بھی گا یہی تو بڑی کامیابی ہے وَأُخْرَاتْ عِبُّونَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ تبا دو چیز بھی دیا وہ جس کی توڑا بڑی تانگ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد مددی فتح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ایمان عالانہ اس کی خوشخبری دے دیو يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أي وہ لوگوں جڑا ایمان لے آیا تم اللہ تعالیٰ کا دین کا مددگار بن جاؤ جس راجے مریم کا پوت عیسیٰ علیہ السلام نے ہواریاں نہ کیوں تو میرو اللہ تعالیٰ کا رستہ ماں کون مددگار ویگو ہواریاں نے کیوں ہم اللہ تعالیٰ کا مددگار پھر بنی اسرائیل بچوں ایک جماعت تے ایمان لے آئی اور ایک نے انکار کر دیتو پھر ہم نے ایمان آلانگی انہوں کا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 تو پہلا وہ واقعی کھلی گمرائی میں تھا وآخرین منہم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم تو یہ نبی اس نے انہا بچ انہا دوجہ لوکاں واسطے بھی چلایا ہے جڑا اجا انہا نال ملیا نہیں تب وہ غالب ہے حکمت آلو ہے ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم یہ اللہ تعالیٰ وہ فضل ہے वो अपनो फजल जिसने चाहे दे दिए تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل آلو ہے مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين جنہ لوکاں نے تورات کی ذمہ واری چکائی گئی تھی پھر انہوں نے وہ نہیں چکی انہوں کی مثال کھوتا جائیے ہے جس پر مجھ ساری کتاب لدی بھی ہوئی کتنی پیڑی مثال ہے انہوں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتہ نہ نی کیوں اللہ تعالیٰ اس ظالم لوکاں نے ہدایت نہیں دیتو قل يا أيها الذين هادوا إن إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت كنتم صادقين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو جو یہودیوں جے کدے تم یو سمجھیں جس سارا لوکاں نہ چھوڑ گئے بس تم ہی اللہ تعالیٰ کا دوست ہیں پھر تم موت کی تانگ کرو جے کر تم اپنا دعویٰ میں سچائیں وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين تو یہ اس کی قدے بھی تانگ نہیں کرسیں ان کرتو تانگی بجاتے سے جڑا اپنے ہتھیں کر گئے اگے ٹوریا وائیں تے اللہ خوب جانے قل ان الموت الذي تفضون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو جے جس موت تے تم نسیں تے ضرور ہی تھارے سامنے آوے گی پھر تم اس کی بار میں لے جایا جیں گا جڑو اولے سے باندھے سب کچھ جان نالو ہے پھر وہ دس چھوڑے وہ تم کے کچھ کرے میں تھا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ایمان جب جمعہ والے تیارے نماز واسطے بانگ دیتی جائے پھر تم اللہ تعالیٰ کی یاد واسطے دوڑ کو پو لین دین چھوڑ دیو یو تھارا واسطے یو تھارا واسطے بہت بہتر ہے جے کر تم جانے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ پھر جس لئے نماز ہو جائے تاں تم زمین میں کھنڈ جاؤ تو اللہ تعالیٰ وہ فضل لوڑن لگ جاؤ تو اللہ تعالیٰ وہ ذکر خوب کس کے کرتا رو تو تم کامیاب ہو جائیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا تو جس لوگ کوئی سودو بکتو یا کوئی تماشا کی چیز دیکھیں اس سے در دوڑ پوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم توڑا کھڑا ہی چھوڑ چھوڑیں تم فرما دیو جو کچھ اللہ تعالیٰ کو لے وہ تماشا تے بپار تے مجھ سر سے تے اللہ تعالی بہترین روزی دین والو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالی کا نام نال جڑو بے با مہربان مجرے مالو ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے منافق لوگ تھارا کولا میں وہ کہیں جی ہم گواہی دیاں کہ بلا شبہ تم اللہ تعالیٰ کا رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ جانے ہیں جی واقعی تم اس کا رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ گواہی دیا کہ جی، یہ منافق بالکل جھوٹا ہے اتخذوا ایمانهم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا یعملون انہوں نے اپنی قسم تعال بنا لی ہیں اس راہ انہوں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 جس طرح کند نال کھلا کیا ہوا لکڑی کا بالا ہر ایک چینکنا یا سمجھیں جے وہ انہاں ور پین والی ہے یہی اصلی دشمن ہے لہذا اے مسلمانوں تم انہاں تے بچ گئے رہیو ان نور خدا کی مار یہ کیاں پھیریا جا رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَعِدَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ تو جس بلہ انہوں نے کیوں جائیں جی آؤ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھارا وقت بخشش کی دعا منگیں ये दिन लाशोड़े तो तुम देखें ये कसाजें تو یہ تکبر کریں سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين إن هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون إن وقت برابر ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پمیں ان وقت بخشش کی دعا منگو نہ منگو اللہ تعالیٰ تو انہوں کدے بھی نہیں بخشتے یقیناً اللہ اس کا نا نے ہدایت نہیں دیتو یہی وہ لوگ جڑا تم ان کچھ خرچ نہ کرو جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانجے وہ آپے کھنڈ جائیں حالانکہ اسمانہ کا تو زمین کا سارا خزانہ اللہ تعالیٰ ہی گائیں ور منافق لوگ سمجھتا ہی نہیں يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ویکھیں کہ مڑ گئے مدینہ پاک گیا تا عزت آلو اتو زلیل نہ باہر کٹ چھوڑے گو حالانکہ عزت تے بس اللہ تعالیٰ کی تو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تا ایمان آلہ ہی کی ہے ور منافق جانتا ہی نہیں يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون اے ایمان ایو تھارا مال تے تھاری اولاد تو اللہ تعالیٰ کا ذکر تے غافل نہ کر چھوڑیں تے جڑا اس وقت کرے گا پھر وہی لوگ تے نقصان مرین والا ہیں وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين جو کچھ عطا کیو ہے اس بچوں اس نے پہنا پہنا اللہ کا رستہ میں خرچ کر لیو جے تھارا بچوں کسے نہ موت آ جائے پھر وہ کہنے لگے جے ربا تیں منہ تھوڑی جی اور مولت کیوں نہیں دیتی جے ہوں خیرات کر لیتو تو ہوں نیک و کارم شامل ہو جاتو وَلَن يؤخر اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا بما تعملون جب کسی کی موت کو مقرر کیو وہ وقت آ جائے پھر اللہ تعالیٰ اس نے کدی بھی مولت نہیں تو تم جو کچھ بھی جو کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری خبر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کا نام جڑو بے با مہربان مچرے مالو ہے يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللہ تعالیٰ یہی تسبیح بیان کریں وہ ساری چیز جڑی اسمانہ میں ہیں تو جڑی زمین میں ہیں اس سے کی بادشاہی ہے تو اس سے کی ساری صفتیں تو وہ ہر ایک چیز پر قدرت بما تعملون بصير وہی تے جس نے تم پیدا کیا پھر کوئی تے تھارا بھی کافر ہے فرے پھر کوئی مومن تو تم جو کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ اس نے خوب دیکھ رہے ہیں خلق السماوات بالحق وصوركم فأحسن صوركم المصير اس نے سارا اسمان تے زمین برحق پیدا کیا ہے اور اس سے تھاری شکل بنائی ہے تے اس نے تھاری شکل کسی سونی بنائی تو اس سے کولا مڑ گئے جانو ہیں يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور وہ ہر اس چیز نہ جانے جڑی اسمانہ ماں تے زمین ماں ہے تے تم جو کچھ اولے کریں تے جو کچھ باندھے کریں وہ سب نہ جانے تے اللہ تعالیٰ دل کا پیتا نہ بھی خوب جانے ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم کیوں تھارا کولا انہا لوگوں کی خبر نہیں پجی جنہوں نے اس تو پہلا کفر کیو تو پھر انہوں نے اپنا کیا گو وبال چک لیو اور آخرت مدہ انہوں واسطے دکھ دینا لو عذاب ہے ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله ولي حميد زعم الذين كفروا أن لن تبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير یو اس گلوں کہ انہ کو انہ کا رسول صاف صاف نشانی لے گا میں تھا تو وہ کہتے تھا یہ کیوں کوئی انسان ماری رہنمائی کرے گو پھر انہوں نے کفر کیو تو منہ موڑ لیو اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ پرواہ نہیں کی اللہ تعالیٰ ہے ہی بے پرواہ و مالک کافر لوگوں نے یو خیال کر لیو لیا وہ دو ری باری بھی پیدا نہیں کیا جا تم فرما دیو میرا رب کی قسمیں کیوں نہیں تم ضرور پیدا کیا جائیں گا پھر تم نے دست جائے گا جے تم کے عمل کرے میں تھا تو یہ گل اللہ تعالیٰ واسطے سوکھی ہے فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير تتم الله تعالى ور تو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ور اور اس نور ور جڑو انہیں نازل کیو ہے ایمان لیاؤ تو تم جو کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ نہ اس کی پوری خبر ہے يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم جس تیڑے وہ تونا جمع کرے وہ سارا نہ کٹھا کرن والے تیڑے وہ ہار تے جیت وہ دن بے گو تے جیڑو اللہ تعالیٰ ور ایمان لیاویں تے چنگا عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کا گناہ اس سے دور کر دیا گو تو اس نے جنت گا اس ماں داخل کرے گو جن کے ایٹ نہر بغتی میں گی وہ صدا انہ میں رہیں گا یہی تو بڑی کامیابی ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئیک اصحاب النار النار خالدين فيها وبئس المصير تو جنہ لوگ نے کفر کیوں نالے ماری آیتہ نہ چوٹھی کیوں یہ لوگ تجنمی ہیں وہ صدا اس سے مریں گا تو وہ مجھ پیڑی جگہ ہیں ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم کائی بھی مصیبت اللہ تعالیٰ کا حکم تے بجن نہیں آ سکتی تو جڑو اللہ تعالیٰ ور ایمان لیا ہوئے اللہ تعالیٰ اس کا دل نہ ہدایت دے دے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز نہ جان نہ لوئے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ تے تم اللہ تعالیٰ کو کہنو منو تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنو منو پھر جے تم منہ پھیر لیں گا تا ہمارا رسول کے ذمہ تے بس صاف صاف پچا دینو ہی ہے الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون اللہ وہ ہے جس نے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں تو ایمان آلانا اللہ تعالیٰ وری پروسو کرنو چاہیے يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم اے ایمان والوں بے شک تھاری بیوی بے شک تھاری بیویاں بچوں تے تھاری اولاد بچوں کچھ تھارا دشمنیں لہذا تم انتے شعار رہیو تو جے تم معاف کر شوڑیں تو او جانی کر دیں اور بخش, اور بخش دیں پھر یقینا اللہ تعالیٰ تو بخشن آلو مجھ مہربان ہے انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظیم تھارا مال اور تھاری اولاد تو چھڑی ازمائش کی چیزیں تو اللہ تعالیٰ کو لیں بہت بڑو عجر ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِيَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو جت تھوڑی ہو سکے تم اللہ تعالیٰ تے ڈرتا رہو تو سنتا رہو اور فرما برداری کرو کہ اللہ تعالیٰ کا رستہ ماں خرچ کرو یہ تارا واسطے بہتر ہے جڑو اپنا نفس کی لالچ تے بچ گئو پھر یہی لوگ کامیابی کھٹنا لائیں تقرضوا الله قرضا حسنا لكم لكم ويغفر والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم جے تم اللہ تعالیٰ نہ چنگو قرض دیں گا وہ اس نے تھارا وقت ہے خوب بدھاوے گو لے تم نہ بخش دے گو اللہ تعالیٰ قدر کرنا لو تحمل آلو ہے وہ اولے تے باندھے سب کچھ جان لالو ہے زبردست ہے حکمت آلو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کا نانال جڑو بے با مہربان مچرے مالو ہے یا ایوہ النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو کہ جس ویلے تم عورتاں نہ طلاق دیں تم انہاں انہاں کی عدت کا وقت ور طلاق دیو تے عدت کو صاحب رکھو تے اپنا پالن ہار اللہ تعالی تے ڈرتا رہو نہ تے تم انہاں عورتاں نہ عدت ماں انہاں کا کنا تے کڈو تو نہ وہ آپے نگلیں ور اس ویلے کہ جب وہ کائے صاف بے حیائی کر شوڑیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی متھیمی ہاتھ دیں تو جڑو اللہ تعالیٰ کی حدوں سے اگے بدے گو اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیوں تو انہوں کی پتو خورے اللہ تعالیٰ اس تو بعد کا نمی گل پیدا فرما دے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُمْ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا تو جس بی اپنی عدت کا مکن کے نیڑے پوجے یا تے چنگا طریقہ نے رکھ لیو یا سونی طرح چھوڑ دیو تو اپنے دو بندہ گواہ بنا لیو تو اللہ تعالی واسطے گواہی ٹھیک ٹھیک یہی بھی گل ہے جنہاں نال اس آدمی نہ نصیحت کی جائے جڑو اللہ ور تے آخرت کا دیہا ور یقین رکھے تے جڑو اللہ تعالیٰ تے ڈر ہے وہ اللہ اس وقت کوئی راہ کٹ ہی دیا وہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبِ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا تو اس نے اتو رزق دے دیا وہ جتوں اس کو خیال بھی نہیں ہو سے تو جڑو اللہ تعالیٰ پر پروسو کر لے پھر اللہ تعالیٰ ہی اس وقت سدھ ہیں بے شک اللہ اپنوں کم پورو کر گئی رہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک وہ انداز و مقرر کی وہ واللائي لم يحضن وأولاة الرحمن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا تو اس نے رزق دے دیا گو جتوں اس کو خیال بھی نہیں ہو تو جڑو اللہ تعالیٰ پر پروسو کر لیا پھر اللہ تعالیٰ ہی اس واسطے سدھو ہے بے شک اللہ اپنو کم پورو کر گئی رہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو ایک انداز و مقرر کیو وہ ہیں ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْ وَاللَّائِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَعِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ اُتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الرحمن يجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا تتھاری عورتاں وچوں جڑی ایز ميت نامیت ہوگی میں جے کدے تونا شک ہو جائے تا انہاں کی عدت ترہ مینہ ہے تے انہاں کی بھی جنہاں نہ اجے حیض آیو ہی نہیں نہ بے تے حمل آلی عورتاں کی عدت یا ہے جے انہاں کو بچوں پیدا ہو جائے تے جڑو اللہ تعالیٰ تے ڈر تو رہ گو اللہ اس کا ہر کم آسانی پیدا کر دے گو ذالک أَمْرُ اللہ أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا یو اللہ تعالیٰ وہ حکم ہے جڑو اس نے تھارا در نازل کیو ہے تو جڑو اللہ تعالیٰ تے ڈر ہے گو اللہ اس کا گناہ دور کر دیا گو تو وہ اس نے بہت بڑو عجر دیا گو اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدكم ولا تضاضوهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَتَطْرُضِعُ لَهُ أُخْرَى طلاق کرنی ہے اور تنا اپنی گنجائش کے مطابق اس جگہ رکھو جت تم آپ رہے تو انہوں نے تنگ کرن واسطہ ہے ستاؤ نہ تو جیوے حمل آلی میں تاں بچوں پیدا ہون تھوڑی انہوں نے خرچ ہو دیو تو جیوے سارا کینور بچہ نہ دودھ پیانے تا انہوں نے انہوں کی مزوری دیو تے آپس میں چنگی طرح صلاح سوٹھو کر لیا کرو تے جے تم کوئی تنگی صحیح کریں تا اس نے کہے دوئی کال سری دودھ پیالے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا گنجائش علنا اپنی گنجائش کے مطابق خرج کرنو لوڑیے تو جتنا روزی کی تنگی ہے پھر وہ اس کے مطابق خرچ کرے جتنوں کے اسنا اللہ تعالیٰ نے جتو ہے اللہ ہر کسے ور اتنی ہی ذمہ داری سٹ ہے نے اسنا جتو وہ ہے اللہ تنگی کے بعد نیڑا ہی آسانی پیدا کر دیے الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا اللہ تعالیٰ نے ان واسطے سخت عذاب تیار کیو وہ ہے لہذا اے عقل آلیو اللہ تعالیٰ تے ڈرتا رو جڑا ایمان لے آیا ہے یقیناً اللہ نے تھارا در نصیحت بھیج دیتی ہے رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً قد احسن اللہ له رزقا ایک ایسا رسول جڑا تنا اللہ تعالیٰ کی واضح آیت پڑھ پڑھ گئے سناویں تاں جے انہا لوکانا جڑا ایمان لیاویں تا چنگا عمل کریں انہیریاں تے کٹ گئے لو ملیاویں تا جڑو اللہ تعالیٰ ور ایمان لیاوے گو تا چنگا عمل کرے گو اللہ تعالیٰ اسنا جنت کا اسم باغمہ داخل کرے گو جنہ من نہر بغتی میں گی وے صدا انہ میں رہیں گا واقعی اللہ تعالیٰ نے اس نے مجھ سونی روزی دیتی ہے اللہ الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله الله على كل شيء شيء قدير وأن قد أحاط بكل علما اللہ ہی تو ہے جس نے سب اسمان بنایا تو انہیں جس زمین بھی ان اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا رہے تانجے تم جان لیں جے اللہ تعالی ہر ایک چیز پر قدرت رکھنا لو ہے تو یا گلوی جے اللہ تعالی نے یقیناً ہر ایک چیز علم کا کرام لی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالی کا نام لال جڑو بے بہا مہربان مجرم مالو ہے يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑی چیز اللہ تعالیٰ نے تھارا واسطہ حلال کی ہے تم وہ حرام کیوں کریں کیوں تم اپنی بیویاں کی رضا مندی لوڑیں تے اللہ تعالیٰ بہت بخشنا لو مجھ مہربان ہے قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی قسموں کو کھول دینو تھارا پر فرض کر شوڑے ہے اللہ تعالیٰ تھارو کار تو اللہ تھارو کار ساز ہے تو وہ خوب جان نہ لو حکمت آلو ہے آية. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضًا وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير تو یاد کرو جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی نہ راز نال گل کئی پھر جس وقت اس بیوی نے وہ گل دس چھوڑی تو اللہ تعالیٰ نے نبی ور یا گل ظاہر پر چھوڑی اس ویلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوی نہ کچھ دسی تے کچھ گل ٹال چھوڑی جس ویلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی نہ یا گل دسی کہن لگی تع یا کس نے دسی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منا سب کچھ جاننے آبر رکھنے دسی ہے إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں جے تم دوئے اللہ کے توبہ کر لیں تاں بہتر ہیں کیوں جے تم گا دل کیوں جے تم گا دل بھی نیمہ ہو گیا ہے تو جے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک دوئی کی مدد کریں گی پھر بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست اللہ تعالیٰ ہے تو جبرائیل علیہ السلام اور نیک ایمان آلہ بھی تو اس تو بعد فرشتہ بھی مدد کرنا لائیں عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات تائبات عابدات سائبات جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ساری بیویاں تلاک دے دے تو ہو سکے انہوں نے تھارا بدلے انہوں نے تھارا تیمی بہتر بیوی دے دیا جیڑی اسلام ایمان آلی فرما برداری کرنا والی عبادت کرنا والی روزہ بیوہ بھی وے تکواری بھی يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها وقودها الناس الناس والحجارة والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أي من عليهم تم اپنا آپ نمی تو اپنا ٹبر نامی دو کی اس آگ تے بچاؤ جس کو بالن انسان تے پتھر گا اس پر باٹا دل آلا تگڑا تگڑا فرشتہ مقرر گا جڑا اللہ تعالیٰ کا دتا ہوا حکم کی ذری نافرمانی نہیں کرتا تو وہی کم کریں جس کو انہوں نے حکم دیتو جائے يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون او کافروں آج عذر بانا نہ کرو تونا تونا تے چھڑو تھارا کرتوتا ہوئی بدلو دتو جاری ہوئے یا ایوہ الذین آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم من يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون يقولون ربنا ربنا لنا لنا نورنا واغفر إنك على كل شيء قدير اے ایمان آلیوں تم اللہ تعالیٰ کے سچی نیش توبہ کرو ہو سکے جی تھارو رب تھارا تے تھارا گناہ دور کر دیا اور تونا جنت کا اسم باغا میں داخل فرما دے جنہ کا ایٹ نہر بگتی میں گی جس چڑھے اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہا لوکاں نا جیڑا انہا نال ایمان لے آیا ہے رسوا نہیں کر سے انہا کی لو انہاں کے اگے تو انہاں کے سجے پاسے دوڑ رہی بہے گی تو وہ دعا کرتا بھیں گا ربا تو مارا واسطے ماری لو مکمل کر دے تو انہا بخش دے بے شک تمہارے ایک چیز پر قدرت رکھنا لو ہے يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلو عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافرت منافقان جہاد کرو تو انہوں پر کٹ گئے سختی کرو انہوں کو ٹھکانو جہنم ہے تو وہ مجھ پہڑی جگہ ہے ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين اللہ تعالیٰ کافروں واسطے ایک مثال بیان کرے نو علیہ السلام کی بیوی تلوت علیہ السلام کی بیوی کی یہ دوئے مارا خاص بندہ بچوں دو نیک بندہ نکامت ہی ور انہاں عورتہ نے انہوں نے خیانت کی پھر وہ دوئے نیک بندہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ماں انہوں نے کچھ بھی کم نہیں آیا تو انہوں نے دعانا کہہ دیتو گیو جی ہو رہا نال تم بھی جہنم میں چلی جاؤ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين اللہ تعالیٰ ایمان آلہ وقت ہے فرعون کی بیوی بی کی مثال بیان فرماوے جس ویلے کہ اس نے دعا کی ربا تم میرا واسطے اپنے کول جنت ماں ایک گھر بنا دے تے منا فرعون تے اور اس کا عمل تے تے نجات دے دے تے تو منا اس ساری ظالم قوم تے خلاصی دے دے ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين عمران کی تھی مریم علیہ السلام کی مثال بیان کرے جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی پھر ہم نے اس میں اپنی طرف روح پھوک دیتی تو اس نے اپنا رب کا کلام تو اس کی کتابوں کی تصدیق کی تو وہ فرما برداری فرما میں تھی صدق الله العظيم